کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے سنؤكد لكم اننا على درب الجهاد سائرون وعلى العهد ماضون نسترخص في ذلك الغالي والنفيس حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته أو نهلك دونه ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد وسللنا سيوفنا الحداد وعلينا لواء الكفاح واتخذنا کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاہوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے اللہ احد اب چڑھ سولی پر بھی کہنا ہے محمد کی غلامی کا گلے میں تو پہنا ہے رب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے اللہ اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں للکار قاسم ہے شمشیر حیدر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیر للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر ہے در ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تابوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے زبا اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یا تک کے ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے کھلے گی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے ڈٹ جائے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے نے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بلیان مرسوس جاتے خدا میں خدا کہتا ہے خود بنیاد مرسوس کو کپور میں خدا کہتا ہے خود مرسوس مرسو سنگھ کپور کہیں بھی ظلم تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے ہزاروں بند منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے غلط منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائی دونوں سرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائید و نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ادو پر بفر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں ادو پر بکھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ظلم کی طلب اقسم باللہ العظیم الذي رفع السماء بلا عمل لن تحلم امریکہ ولا من يعيش في امریکہ بالأمد قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر والعزة للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته